السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے آخری لیکچر میں خوش آمدید آج ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ جو کہ ہم پچھلے دو لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں اس ٹاپک کو ختم کریں گے اور سیکنڈ ہاف میں اس کورس کا جو ہم نے پینتالیس لیکچر میں پڑھا اس کا کچھ اوور ریویو کریں گے کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھیں کیا آپ کو یاد رہنی چاہیے اس میں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو یاد نہ بھی رہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن سب سے پہلے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے اسٹیک انوائنڈنگ میکنیزم کے اوپر دیکھا اسٹیک ان وائنڈنگ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ایکسپشن تھرو کی گئی تھی یعنی تھرو پوائنٹ سے لے کے جب تک وہ ایکسپشن ہینڈل نہیں ہوتی ہے کسی کیچ ہینڈلر میں کیا ہو رہا ہے جس جگہ پہ ایکسپشن تھرو کی جاتی ہے اس بلاک کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اگر وہاں پہ کوئی لوکل ویریبلس یا پیرامیٹرس ہیں انہیں انہیں ڈسٹروائے کیا جاتا ہے لیکن اگر یوزر نے کوئی ریسورسز ایکسپلسٹلی ایکوائر کیے ہیں جیسا کہ ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی ہے وہ ڈائنامک میموری ڈی ایلوکیٹ نہیں کی جائے گی یعنی کہ user acquired resources will not be deallocated لیکن جو لوکل ویریبلس اور پیرامیٹرز اگر ہیں تو وہ ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے سو لوکل بلاک میں ٹرمینیٹ ہوگی ایکزیکیوشن اس کے ٹرمینیشن انکلوزنگ بلاک میں چلی جائے گی کہ وہاں پہ کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے اگر وہاں پہ بھی نہیں ہے تو وہ انکلوزنگ بلاک بھی ٹرمینیٹ ہوگا اور اس کے انکلوزنگ بلاک میں چلی جائے گی کہ انکلوزنگ بلاک میں کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے اور یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا حتیٰ کہ آپ فنکشن کے لیول کے اوپر آ جائیں گے فنکشن ٹرمینیٹ کیا جائے گا اس فنکشن کو جس فنکشن نے کال کیا تھا ایگزیکشن اس فنکشن میں چلی جائے گی اور اس فنکشن کا corresponding activation record calling stack سے ریموو ہو جائے گا اسٹیک ون لیول انوائنڈ ہو جائے گا سو so جس جگہ سے اس فنکشن کو کال کیا گیا تھا ایگزیکشن وہاں پہ جائے گی اس وہاں پہ چیک کرے گی کہ اس بلاک میں کیچ ہینڈلر ہے کہ نہیں ہے اگر اس میں نہیں ہے تو پھر یہی پروسیس کنٹینیو رہے گا حتیٰ کہ ہم مین پروگرام تک پہنچ جائیں گے اگر مین پروگرام میں بھی نہیں ہے تو predefined function terminate call ہوگا اور وہ اپلیکیشن کو اباٹ کر دے گا so this is stack unwinding process اور اس میں پچھلے لیکچر میں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیچ ہینڈلر کتنی ڈفرنٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں ان میں آرڈر آف کیچ ہینڈلر جو ہے وہ کس طرح امپورٹنٹ ہے کس طرح نہیں ہے کیچ uh, آل کا سینٹیکس ہم نے دیکھا تھا اور ری تھرو کا سینٹیکس ہم نے دیکھا تھا آئیے اب ہم اسی ایکسیپشن ہینڈلنگ کے کانسیپٹ کو لے کے تھوڑا سا مزید آگے چلیں اور اس کے بعد اس ٹاپک کو ختم کر دیں ریسورس مینجمنٹ ایشو یہ ہے کہ اگر ایک بلاک یا فنکشن ٹرمینیٹ ہوتا ہے کیونکہ ایکسیپشن تھرو کی گئی ہے اس کے لوکل ویریبلز اور اگر فنکشن ہے تو اس کے پیرامیٹرز بھی ڈسٹرائے ہو جائیں گے لیکن اگر یوزر نے ایکسپلسٹلی کوئی ریسورس ایلوکیٹ کروایا ہے وہ ڈی ایلوکیٹ نہیں ہوگا وہ میمری لیک ہو جائے گا اس میمری لیک کو کیسے اوائڈ کیا جائے this is what is called resource management اگر ایکسیپشن آئی ہے ایکسپشن جا کے کہیں پہ کیچ بھی ہو گئی ہے اور اگر کیچ ہو گئی ہے اپروپریٹلی تو پروگرام ختم نہیں ہونا چاہیے پروگرام ہو سکتا ہے دوبارہ چل جائے ایکسیپشن کی نیچر ایسی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکسیپشن کے اوپر پروگرام ٹرمینیٹ کیا جائے لیکن اگر اس اسٹیک انوائنڈنگ کے پروسیس میں یہ میموری لیک یا ریسورس لیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ پروگرام الٹیمیٹلی ضرور کریش کر جائے گا ان میموری لیک اور ریسورس لیک کی وجہ سے سو ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ اسٹیک انوائنڈنگ کا پروسیس ہو تو جیسے لوکل ویریبل اور پیرامیٹر جو ہیں وہ پراپرلی ڈسٹروئے ہو رہے ہیں تو اگر ان بلاکس میں یا ان فنکشنز میں جو کہ ٹرمینیٹ کیے جا رہے ہیں کوئی ریسورسز ایلوکیٹ کروائی گئے ہیں ایکسپلسٹلی تو ان کو پراپرلی ڈی ایلوکیٹ بھی کیا جائے یہ دیکھیے آپ نے فائلز کے ساتھ تو کام کیا ہی ہوگا پچھلے پروگرام میں کہ کیسے آپ فائل اوپن کرتے ہیں ریڈ رائٹ پرپز کے لیے اس میں آپ رائٹ کرتے ہیں پھر آپ اسے کلوز کرتے ہیں سو so, یہ ایک فنکشن ہے فنکشن ون جس میں ایک فائل اوپن کی جا رہی ہے file asterisk file pointer it is a pointer of type file اور اسے انیشلائز کیا جا رہا ہے ایک فائل اوپن کروا کے جو فائل کا ہینڈلر آ رہا ہے پوائنٹر آ رہا ہے وہ فائل پوائنٹر میں جا رہا ہے so F open is the command جس کے ذریعے ہم فائل نیم کو اوپن کرتے ہیں جس فائل کو اوپن کیا جا رہا ہے فور اس کا نام ہے file name dot T S T C string comma second parameter کے اس فائل کو اوپن کیا جا رہا ہے رائٹ right پرپز کے لیے اور اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے اور پھر ایک ایکسپشن تھرو کی جا رہی ہے یہ وہ جو ہم نے دیکھی تھی اپنی ایکسیپشن کی کلاس بنائی تھی وہ والی کرنا تھرو یہ یہاں پہ میں نے آپ کو انکنڈیشنل تھرو دکھایا ہے یہ کنڈیشنل تھرو بھی ہو سکتا ہے کنڈیشنل تھرو سے مراد ہے کہ اف کی کلاز لگائی ہوئی اگر یہ چیز ہیپن ہو تو آپ یہ ایکسیپشن تھرو کر دیں اور اگر وہ ایکسیپشن تھرو نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد نارمل سچویشن میں اس فنکشن میں مزید کام ہو رہا ہے اور فنکشن جب ریٹرن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یہ جو فائل جو ہے یہ اپروپریٹلی کلوز کی جاتی جا رہی ہے تو فنکشن کے اسٹارٹ میں ہم ایک ریسورس جو ہے وہ ایلوکیٹ کروا رہے ہیں فائل کو اوپن کروا رہے ہیں نارمل ایگزیکشن میں ریٹرن سے پہلے اس ریسورس کو ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے اس فائل کو پراپرلی کلوز کرنا ہے لیکن اگر ایکسیپشن یہاں پہ آ جاتی ہے تو ایکسپشن فورن اس فنکشن کو ٹرمینیٹ کر دے گی ریسورس ایلوکیٹ ہو گیا ہوا ہے لیکن resource function properly file properly close نہیں ہوئی ہے دیٹ از ریسورس لیک اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکسیپشن کے کیس میں بھی یہ لوکل ریسورس جو ایکوائر کیا گیا تھا اسے پراپرلی ریلیز کیا first attempt how do we do it جی پہلا کیس تو یہ ہے کہ یہ سارا کوڈ جو ہے ٹرائی بلاک میں ڈال دیا جائے اور ٹرائی بلاک میں اگر ایکسیپشن آ جاتی ہے تو ایکسیپشن کیچ کر کے اسے یہیں پہ کلوز کر کے اور اس یہ کہتے ہیں ٹرائی کیش بلاک کا صرف پرپز ہی یہی تھا کہ یہ جو فائل پوائنٹر فائل اوپن کی گئی ہے اسے فائل کلوز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ری تھرو کر دیں گے سو so آپ اسکرین پہ دیکھیے ٹرائی بلاک کے اینڈ کے اوپر ہم ایف کلوز کر رہے ہیں فائل کو کلوز کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اگر ایکسپشن نہیں آتی ہے تو بھی ہم نے فائل کلوز کرنی تھی تو ہم فائل کلوز کر دیں سو so اگر ایکسپشن کوئی نہیں آئی ہے فائل کلوز ہو جائے گی at the end of the try block catch block execute نہیں ہوگا ایگزیکشن ریٹرن پہ چلی جائے گی اور ہم ریٹرن پراپر ریٹرن کر جائیں گے لیکن اگر ایکسیپشن آ جاتی ہے جیسے ہی ایکسپشن آئے گی ٹرائی بلاک جو ہے اس کی ایگزیکشن ٹرمینیٹ کی جائے گی فورن اس کے انکلوزنگ بلاک میں جا کے دیکھیں گے کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے کہ ہم نے کیچ آل لگا دیا ہوا ہے کیچ آل کے ذریعے یہیں پہ وہ ایکسپشن کیچ ہو جائے گی اس ایکسپشن کیچ میں جا کے ہم دوبارہ سے فائل کلوز کروا رہے ہیں یہ فائل کلوز ہوگی اب ایکسپشن آئے یا نہ آئے ریسورس جو ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے پراپرلی ریلیز کیا جا رہا ہے اور کیچ بلاک میں ہم اسے ری تھرو کروا رہے ہیں تاکہ جو پہلا تھا جس میں ہم نے یہ کیچ بلاک نہیں لگایا تھا وہ بھی تھرو کر رہا تھا اور کہیں پیچھے جا کے پراپرلی کلوز ہو رہا تھا کیچ ہو رہی تھی وہ ایکسپشن یہاں پہ کیچ بلاک صرف اسی لیے لگایا گیا ہے کہ اس ریسورس کو جو فائل اوپن کی گئی تھی اسے پراپرلی کلوز کیا جا سکے لیکن اس میں ایسی غلطی کیا ہے جس کہ ہم اسے فرسٹ اٹمپ کہہ رہے ہیں صرف یہ ہے اس میں کہ کوڈ ڈپلیکیشن ہو رہا ہے یہاں پہ بڑا چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ آپ کو ڈپلیکیٹ ہے لیکن آپ کے جو نارمل کیسز میں جائیں گے ہو سکتا ہے کافی کچھ آپ کو ڈپلیکیٹ کرنا پڑے یہاں پہ ڈپلیکیشن جو ہے ہم نے آپ کو دکھائی ہے یلو کر کے کہ وہی چیز ہم ٹرائب میں بھی لکھ رہے ہیں اور وہی ہم کیش میں بھی لکھ رہے ہیں تو ہم اس ڈپلیکیشن کو بچانا چاہ رہے ہیں ڈپلیکیشن کو بچانے کا طریقہ یا یوں کہہ لیے ریسورس مینجمنٹ اچھے طریقے سے کرنے کا یہ ہے کہ جو ریسورس آپ ڈائنامیکلی الوکیٹ کرا رہے ہیں جیسے یہاں پہ آپ نے فائل جو تھی وہ آپ اوپن کروا رہے تھے سو so جو اگر آپ ریسورس ایلوکیشن کروانا چاہتے ہیں اس ریسورس ایلوکیشن کے لیے آپ ایک آبجیکٹ بنا دیجئے کہ آبجیکٹ جو ہے اس کے کنسٹرکٹر میں وہ ریسورس ایلوکیٹ ہو جائے اور اس کے ڈسٹرکٹر میں وہ ریسورس آپ ڈی ایلوکیٹ کرتے this is the generic mechanism of handling resource leakage اور ریسورس مینجمنٹ اگر آپ کسی بلاک میں ایکسپلسٹلی ریسورس ایلوکیٹ کروا رہے ہیں اور وہاں پہ اسی بلاک میں آپ سسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایکسپشن تھرو کی جا سکتی ہے اور وہ resource normal course of action میں تو پراپرلی ڈی ایلوکیٹ ہو رہا ہے لیکن ایکسیپشن کے کیس میں شاید ڈی ایلوکیٹ نہ ہو تو وہ resource allocation you should do the resource allocation through an object class بنائیے کلاس کے کنسٹرکٹر میں ریسورس ایلوکیشن ڈال دیجیے اور اس کے ڈسٹرکٹر میں ریسورس ڈی ایلوکیشن ڈال دیجیے اب چاہے نارمل کیس ہے یا تھرو کے بعد تھرو والا کیس ہے ایکسپشن آ گئی ہے دونوں کیسز میں لوکل پیرامیٹرز جو ہیں یا لوکل آپ کے ویریبل جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں اب آپ نے ریسورس ایلوکیشن جو کیا ہے وہ ایک لوکل ویریبل کے ذریعے کی ہے لوکل آبجیکٹ بنایا ہے اس آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر میں آبجیکٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا تھا اور لازمی بات ہے چاہے بلاک نارمل ٹرمینیٹ ہو رہا ہے یا اب نارملی ٹرمینیٹ ہو رہا ہے دونوں کیسز میں اس لوکل آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہونا ہے لوکل آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا ریسورس ڈی ایلوکیٹ ہو جائے گا this is an elegant solution اور اسی کو ہم ہم اب ایگزامپل میں دیکھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیے ہم نے فائل ایلوکیشن جو ہے اس کی ایک کلاس بنا دی ہے فائل پوائنٹر کے نام سے اس کا ایک ڈیٹا ممبر ہے جو کہ پوائنٹر ٹو فائل ہے اور اس کا جو پبلک انٹرفیس ہے اس میں اس کا کنسٹرکٹر ہے کنسٹرکٹر اگین وہی نام لے رہا ہے اور موڈ لے رہا ہے کہ کس موڈ میں اس فائل کو اوپن کرنا ہے ریڈ رائٹ وغیرہ اور وہ کوڈ جو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکٹر کا لکھا ہوا ہے F is equal to F open name common mode file کو اوپن کر رہے ہیں اس کے بعد ڈسٹرکٹر ہے اس کا اور ڈسٹرکٹر میں ہم کیا کر رہے ہیں فائل کو کلوز کر رہے ہیں اور ایک آپریشن ہم نے اور کیا ہے ٹائپ کنورژن کا کہ بیسیکلی بعض جگہوں کے اوپر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ فائل کا پوائنٹر ریٹرن کیا جائے کیونکہ ہم نے آپریشن جو کرنے ہوتے ہیں وہ پرمیٹو فائل کے پوائنٹر کے اوپر کرنے ہوتے ہیں نہ کہ کلاس کے پوائنٹر کے سو اس لیے یہاں پہ ہم نے آخری چیز جو ہے operator file pointer parenthesis return F جو ایکچوئل فائل پوائنٹر ہے اسے ریٹرن کر رہے ہیں یہ دیکھیے یہ کوڈ ہے آپ کا وہی کوڈ جو پہلے تھا اب اسے ری رائٹ کیا گیا فائل پوائنٹر آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اس ٹائپ کا اس آبجیکٹ کا نام فائل ہے اس کو دو پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں فائل نیم ڈاٹ ٹیکسٹ اور اسے موڈ دیا جا رہا ہے ڈبلو اسے آپ رائٹ کے لیے اوپن کر رہے ہیں دوسرا ایف رائٹ کی کمانڈ ہے کہ آپ نے فائل میں لکھنا ہے فائل میں آپ نے کیا لکھنا ہے ہیلو ورڈ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو دوسرا پیرامیٹر ہے کوما وہ بتا رہا ہے کہ جو ایک یونٹ آف ٹیکسٹ جو لکھا جا رہا ہے وہ کتنے بائٹ پر مشتمل ہے وہ ایک بائٹ کے اوپر مشتمل ہے H E L L O یہ سارے ایک بائٹ ایک کریکٹر ٹیکسٹ ہے وہ لے سکتے ہیں یہ جو آپ یونٹ لکھوا رہے ہیں اس کا سائز کیا ہے گیارہ ہے ہیلو ورڈ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو گیارہ ہے اور کس فائل میں آپ نے لکھوانا ہے اس کا پوائنٹر دیجیے تو ہم یہ فائل جو آبجیکٹ کا نام تھا یہاں پہ دے دیا یہ آبجیکٹ کا نام ہے ایف رائٹ کی کمانڈ جو ہے اسے چاہیے فائل کا پوائنٹر کون سا فائل کا پوائنٹر جو ہم نے فائل اوپن کی تھی ایف اوپن سے تو ایف اوپن نے جو فائل کا پوائنٹر ریٹرن کیا تھا وہ چاہیے لیکن یہاں پہ یہ فائل جو ہے یہ تو آبجیکٹ ہے تو یہ فائل کام کیسے کرے گی ٹائپ کنورژن چاہیے جو آپ نے ٹائپ کنورژن کا آپریٹر دیا تھا جو ہم نے پچھلی اسکرین شاٹ پہ دیکھا تھا operator file asterisk parenthesis so یہاں پہ آٹومیٹیکلی یہ آبجیکٹ جو ہے فائل پوائنٹر میں کنورٹ ہو جائے گا so it will work perfectly پچھلی اگزامپل جو ہم نے دیکھی تھی جس میں ہم نے ایکسپلسٹلی ایف اوپن کیا تھا اس میں بھی جو ہے وہ فائل کا پوائنٹر تھا وہاں پہ ایکسپلسٹ فائل کا پوائنٹر تھا اس لیے آپ اس فائل کے پوائنٹر کو جہاں مرضی یوز کریں یہاں پہ ہم نے اسی فنکشنلٹی کو میمک کرنے کے لیے اس آبجیکٹ میں ٹائپ کنورژن آپریٹر ایک دے دیا اس کی وجہ سے اب یہ ٹھیک کام کرنے لگ پڑا اب یہ دیکھیے کہ ایف رائٹ کے بعد اگر ایکسپشن تھرو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اگر ایکسپشن تھرو نہیں ہوتی ہے ریٹرن زیرو پہ جائے گا ریٹرن زیرو پہ جائے گا نہ ہو جو فائل جو ہے is a local object local object destroy ہوگا اس کے ڈسٹرکٹر میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فائل کلوز ہو جائے فائل کلوز ہو جائے گی جو ریسورس ہم نے ایکسپلسٹلی ایلوکیٹ کروایا تھا وہ ڈسٹرکٹر نے ڈی ایلوکیٹ کر دیا اب اگر کسی وجہ سے ایکسپشن آ جاتی ہے so block function abnormally terminate ہو گیا ایب نارملی ٹرمینیٹ ہوا تب بھی جو لوکل ویریبلس ہیں وہ ڈسٹروائے ہونے ہیں فائل جو ہے از این آبجیکٹ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آبجیکٹ لوکلی کریٹ ہوا تھا اس نے ڈسٹروائے ہونا اس نے ڈسٹروائے ہونا ہے اس کا ڈسٹریکٹر کال ہوگا اس کا ڈسٹریکٹر کال ہوا اگین اس کے ڈسٹریکٹر نے جو فائل اوپن کی گئی تھی اس کو کلوز کر دیا so this is an very elegant solution کہ آپ ریسورس ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر اور اس کے کے ڈسٹرکٹر ذریعے کروائیے اب آپ کہیں گے کہ جی ہر ایک چیز کے لیے ہمیں خود سے بیٹھ کے آبجیکٹ لکھیں یہ جو ہے آپ کی لائبریری جو ہے اس نے ایک auto underscore P T R کے نام سے ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے اس ٹیمپلیٹ کو آپ یوز کرتے ہوئے کوئی بھی پوائنٹر بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کا پوائنٹر بنا سکتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا جسٹ مینشن کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جس کو انٹرسٹ ہو تو وہ لائبریری میں جا کے ٹیمپلیٹ کی لائبریری میں جا کے اس کو دے سکتے ہیں auto A U T O underscore P T R auto pointer ہے کہ اس کے ذریعے آپ کوئی بھی پوائنٹر بنا سکتے ہیں اچھا اب یہ ایکسپشن جو ہیں یہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہیں یہ کنسٹرکٹر میں بھی آ سکتی ہیں ایک آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ کنسٹرکٹر میں ایکسپشن گئی ہیں تو اب کیا کیا جائے اسے کیسے ہینڈل کیا جائے exception throw in constructor cause the destructor to be called for any object build as part of object being constructed before exception is thrown میسی اسٹیٹمنٹ ہو کیا رہا ہے آپ کے آبجیکٹ جو ہے جو کنسٹرکٹ ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے کئی آبجیکٹ اس آبجیکٹ کا پارٹ ہو یعنی کہ پارٹ آف ریلیشن شپ ہو اور ہم ہول آبجیکٹ کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں تو اس کا پہلا پارٹ آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہوتا ہے دوسرا پارٹ آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہوتا ہے تیسرا پارٹ آبجیکٹ ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے تو ایکسپشن آ گئی سو so, اگر ایکسپشن آ جاتی ہے تو جو آبجیکٹ پہلے فلی کنسٹرکٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا لیکن جو آبجیکٹ فلی کنسٹرکٹ نہیں ہوئے ان کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا یعنی یہی ہول آبجیکٹ جو ابھی بند رہا تھا کیونکہ یہ پوری طرح کنسٹرکٹ نہیں ہوا ایکسپشن آ گئی تو اس کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا that is a very important point جو آبجیکٹ کمپلیٹلی کنسٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے اس کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا جو کمپلیٹلی کنسٹرکٹ نہیں ہوا اس کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا اور یہ سیکنڈ پوائنٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں destructor for partially construct object is not called یہ دیکھیے یہ اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے اور اس کے ہم نے آپ کو تین ڈیٹا ممبرس دکھائے ہیں اور تینوں اسٹرنگ ٹائپ کے ہیں اور اسٹرنگ آپ کو پتا ہے کلاس ہے سو یہ it is a whole object جس کے تین پارٹ آبجیکٹس ہیں فرسٹ نیم سیکنڈ نیم اور ای میل ایڈریس سو اگر یہاں پہ جب اس کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے لیٹ سے فرسٹ نیم جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو گیا ہے سیکنڈ نیم کی کنسٹرکشن میں ایرر آ جاتی تو فرسٹ نیم کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا لیکن سیکنڈ نیم کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا کیونکہ وہ پوری طرح کریٹ نہیں ہوا اسی طرح اسٹوڈنٹ کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا کیونکہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کمپلیٹلی کنسٹرکٹ نہیں ہوا یہ تو تھا اگر کنسٹرکٹر کی باڈی میں ایکسپشن آ جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انیشلائزیشن لسٹ جو ہے کنسٹرکٹر کے بعد ہم انیشلائزیشن لسٹ بھی لکھتے ہیں اگر اس میں ایرر آ جائے تو اسے کیسے ہینڈل کیا جائے گا یہ دیکھیے یہ اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کا جو نام ہے اسٹوڈنٹ کا نیم جو ہے یا فرسٹ نیم کہہ لیجیے اس کو ہم جو پارٹ آبجیکٹ ہے اس کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں کولن انیشلائزیشن لسٹ اس کے بعد نیم از دی ایٹریبیوٹ اور ڈیٹا ممبر اور اس کو جو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے وہ اے نیم کا ہے یا کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے اسٹرنگ کلاس کا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم بیس کلاس کے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کو کال کر رہے ہیں اور ڈیورنگ دس کنسٹرکشن یہاں پہ ایرر آ جائے دیٹ از ایرر اکرس یا exception is thrown before the body of the constructor is executed اور اب ہم اس ایرر کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں کیسے ہینڈل کریں گے سو یہ ایک نیا سینٹیکس ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیے پیرامیٹر کے بعد ٹرائی کا بلاک شروع کر دیجیے اور اس ٹرائی کے بلاک میں آپ یہ جو ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہے وہ لکھیے یہ علیحدہ سے سینٹیکس ہے جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے اس طرح سے آپ جو ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہے اس میں اگر کوئی ایرر ہے تو آپ اسے اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں یہ ایک اسپیسیفک وے ہے یوز کرنے کا فار ایکسپشن ہینڈلنگ ورنہ یہ ٹرائی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ٹرائی کیچ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہر اس جگہ پہ آ سکتی ہے جہاں پہ ایک نارمل اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جیسا کہ جہاں پہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جہاں پہ بھی آ سکتی ہے یا نارمل آپ جسے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہاں پہ ٹرائی کی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے کیونکہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی جا سکتی ہے اس وجہ سے انہیں ایکسپلسٹلی یہ علیحدہ سے سولوشن دینا پڑا ہے ایکسپشنس ان ڈسٹرکٹرس ڈسٹرکٹر میں اگر کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ایکسپشن آ جائے تو اس کی کیا ریمیفیکیشن ہے تھرو پوائنٹ کے اوپر جب ایکسپشن تھرو کی جاتی ہے اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ پروگرام کی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کیچ ہینڈلر نہ آ جائے ایکسپٹ جو آبجیکٹ ہیں لوکل آبجیکٹ کسی بلاک میں جب وہ ٹرمینیٹ ہوا ہے تو اس کا لوکل آبجیکٹ اگر ڈسٹرو ہو رہا ہے تو اس کے ڈسٹرکٹر کا کوڈ صرف ہوتا ہے اور کوئی کوڈ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتا کا مطلب ہے اگر ایک ایکسپشن ایکٹیو ہے تھرو پوائنٹ سے جب ایک تھرو کی گئی تو وہ ایکسپشن ایکٹیو ہو گئی اس کے بعد سوائے اس کے کہ کسی لوکل آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہو اور کوئی کوڈ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا کیچ ہینڈلر نہ مل جائے کیچ ہینڈلر میں جا کے پھر وہ ایکسپشن جو ہے وہ ہینڈل ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہوتی ہے صرف ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے سو so, اگر ڈسٹرکٹو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو اور ڈسٹرکٹر کی باڈی میں کوڈ کی ایگزیکیوشن میں ایکسپشن آ جائے تو پھر کیا ہوگا سی پلس پلس کا اسٹینڈرڈ کہتا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیوں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ایٹ اے ٹائم صرف دو ایکسپشن ایکٹیو ہو سکتی ہے اور وہ ایکسپشن اسٹیک انوائنڈنگ کرے گی دوسری ایکسپشن جو ہے دو ایکسپشن ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے اور ان کو اسٹیک انوائنڈنگ نہیں کرنی چاہیے سو so, اگر during the unwinding of stack unwinding of one exception اگر ڈسٹرکٹر کال ہوتا ہے ڈسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور اس کوڈ کی ایگزیکشن کی وجہ سے کوئی ایکسپشن آ جاتی ہے اور وہ ڈسٹرکٹر کی باڈی کو لیو کر جاتی ہے تو یہ دو ایکسپشنز اب ایکٹیو ہو گئیں دونوں چاہیں گی کہ اسٹیک کو انوائنڈ کریں یہ اسٹینڈرڈ الاؤ نہیں کرتا فورن پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا سو ایکسیپشن ہینڈلنگ میکنیزم کو صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسیپشن ڈسٹرکٹر کی باڈی کو لیو نہ کریں یہی چیز آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں exception should not leave the destructor if a destructor is call due to stack unwinding and an exception leaves the destructor then the function terminate is called which aborts the program اس کو ہینڈل کیسے کریں یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کمپلیکس کی کلاس ہے اور اس کے ڈسٹرکٹر میں کسی وجہ سے ایکسپشن تھرو ہو رہی ہے مین پروگرام نے ٹرائی کے بلاک میں کمپلیکس کا آبجیکٹ بنایا اس کے بعد کسی وجہ سے ایکسپشن تھرو کی گئی جیسے ہی ایکسپشن تھرو ہوئی ٹرائی بلاک میں local variable O B J وہ ڈسٹرائی ہوا کمپلیکس کا او بی جے کا ڈسٹرکٹر کال ہوا ڈسٹرکٹر میں سے ایک اور ایکسپشن تھرو کر دی گئی اب دو ایکسپشن ایکٹیو ہو گئی ہیں پروگرام فورن ٹرمینیٹ ہو جائے گا اسے ہینڈل کیسے کیا ہے کوشش کریں اگر ایکسپشن آ بھی جاتی ہے ڈسٹرکٹر میں تو وہ اس کو لیو نہ کرے لیو نہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ڈسٹرکٹر کے کوڈ کو ٹرائی کے بلاک میں ڈال دیا جائے اور اگر ایکسپشن آ رہی ہے تو ٹرائی بلاک کے فوراً بعد اسے ڈسٹرکٹر کی باڈی میں ہی کیچ کر کے کل کر دیا جائے یعنی کہ ہینڈل کر دیا جائے کل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ہینڈلر میں پہنچ جاتی ہے وہ انیکٹو ہو جاتی سو so, اگر ایکسپشن آئی ہے ڈسٹرکٹر کی باڈی میں وہ وہیں پہ کیچ ہو جائے گی اور وہ آگے لیو نہیں کرے گی سی پلس پلس کا ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم ٹھیک کام کرے گا سو so, یہ تو تھا سارا کچھ ایکسپشن ہینڈلنگ سے کہ کنسٹرکٹر میں اگر آ جائے ایکسیپشن uh, آ جائے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اگر ڈسٹرکٹر میں آ جائے تو اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے آخری ٹاپک ہے ایکسیپشن اسپیسیفکیشن بیسیکلی آپ ہر فنکشن میں بتا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن کس ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو کرے گا this is called exception specification تو ایکسیپشن جب آپ اس کا پروٹوٹائپ دیتے ہیں کسی فنکشن کا اس کے اینڈ کے اوپر آپ بتا دیں کہ یہ یہ ایکسپشن تھرو ہوگی we call it a throw list کہ تھرو لسٹ میں سی ایکسپشن ہے صرف وہی یہ فنکشن تھرو کرے گا دوسری یہ تھرو نہیں کرے گا یہ دیکھیے یہ سینٹیکس ہے اس کا اگر آپ خالی فنکشن نارملی لکھ دیتے ہیں جیسے کہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وائڈ فنکشن ایف ون اور کوئی اسپیسیفکیشن نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ function that is function one can throw any exception دوسری اگزامپل جو آپ اسکرین پہ سیکنڈ لائن دیکھ رہے ہیں void function two throw throw کا کی ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے پیرامیٹر لسٹ کے فوراً بعد اور اس کے بعد جو ہم نے ایمٹی پرینتس دی گئی ہیں اور اس کے بعد اس کی فنکشن کی باڈی آ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ function that is function two کوئی بھی ایکسپشن تھرو نہیں کرے گا اور تیسرا کیس جو فنکشن تھری کا ہے اس میں تھرو کے کی ورڈ کے بعد ود ان پر آپ لسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ یہ ایکسپشن یہ فنکشن تھرو کرے گا exception one comma exception two comma exception three this is exception list یہ فنکشن تھری جو ہے یہ صرف یہی ایکسیپشن تھرو کرے گا یہ کوئی اور ایکسپشن تھرو نہیں کرے گا سو یہ آپ نے بتا دیا کہ وہ ایکسپشن تھرو نہیں کرے گا لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور ایکسیپشن تھرو ہو جائے مثلا آپ نے کہا کہ یہ ایکسیپشن تھرو کرے گا کہ فائل اوپن نہیں ہوگی صرف یہی ایکسپشن تھرو کرے گا لیکن اس فنکشن کے کوڈ میں کوئی ارتھمیٹک ایگزیکشن ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایرر آ گئی تو وہ رن ٹائم انوائرمنٹ آٹومیٹکلی اگر زیرو آ جائے تو وہ ایکسپشن تھرو کرتا ہی کرتا ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ صرف فائل اوپن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایرر ایکسپشن تھرو کرے گا لیکن یہ رن ٹائم نے ایکسپشن تھرو کر دی اب کیا ہوگا سو so, اگر ایکسپشن اسپیسیفکیشن کہہ رہی ہے کہ وہ اس ٹائپ کی ایکسپشن تھرو نہیں کرے گا اور ایگزیکشن میں اس ٹائپ کی ایکسپشن تھرو ہو جاتی ہے تو اب جو ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم ہے وہ کیچ ہینڈلر کو تلاش نہیں کرے گا وہ سیدھا ایک پری ڈیفائنڈ فنکشن ہے جسے کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ وہ اس فنکشن کو کال کر لے گا کہ یہ جی کوئی ان ایکسپیکٹڈ سی ایکسپشن آئی ہے اور وہ ان ایکسپیکٹڈ فنکشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ کے فنکشن کو کال کرے گا جو کہ فنکشن کو جو کہ آپ کے پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دے گا so this is exception specification so if an unspecified exception is thrown execution goes to the predefined function unexpected which calls terminate function which abnormally terminate the unexpected function by default terminate کو کال کرتا ہے اگر آپ چاہیں کہ انکسپیکٹڈ فنکشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ کو کال نہ کرے کچھ اور کام کرے تو اسٹینڈرڈ نے اگین ایک طریقہ دیا ہوا ہے سیٹ انڈر اسکور ان یہ بھی ایک فنکشن کال ہے اس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ یار کہ ٹرمینیٹ کا فنکشن کال نہ ہو میرا بتایا ہوا فنکشن کال ہو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں صرف آپ کو یہ ہائی لیول کے اوپر یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کا سینٹیکس جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا آج کے لیکچر کے باقی ٹائم میں ہم کوکلی کورس کو میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا کچھ ریویو کریں گے کہ کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہیں وہ ہم نے کور کیے ہیں اور میں تھوڑی تھوڑی بریف ڈسکرپشن جہاں پہ ضرورت ہوئی ان کی بتاتا جاؤں گا اور یہ بھی مینشن کرتا جاؤں گا کہ کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ضرور اس کورس کے اختتام پر آپ کو آنی ضرور چاہیے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہ بھی یاد کر سکے تو وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کورس کا کرکس ہیں وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے آئیے آپ کورس ریویو پہ چلتے ہیں ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا وٹ از آبجیکٹ اورینٹیشن یہ جو بات کی جاتی ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کرنی ہے یہ کرنی ہے یہ آبجیکٹ اورینٹیشن یا آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم ہے کیا ہم نے اس چیز سے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹیڈ اورینٹیشن کی ٹیکنیک یا پیراڈائم جو نکالا گیا ہے یہ بیسیکلی ہم نے اس لیے نکالا تھا کہ جب بھی ہم کوئی سافٹ ویئر لکھنے لگتے ہیں تو لازمی بات ہے سافٹ ویئر ہم کسی پرابلم کے سولوشن کے لیے لکھ رہے ہیں سو so, ہمیں کوئی ریئل لائف پرابلم دیا گیا ہے اس کا ہم نے سولوشن نکالنا ہے سو so, سب سے پہلے ہم جو پرابلم دیا ہوتا ہے اس کو ماڈل کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں کون کون سے ایکٹرز ہیں ہر ایکٹرز کیا کیا کام کر رہا ہے کیا کیا کام نہیں کر رہا وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں ایکٹر جو میں نے کہا جو بھی ایجنٹ ہے کوئی کام ہو رہا ہے کر رہے ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کس چیز پہ کام ہو رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کیا کام ہو رہا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو جب تک ہمیں وہ ریئل لائف سچویشن پراپرلی ہم اسے گریسپ نہ کر سکیں ہم اچھی سافٹ ویئر نہیں لکھ سکیں گے سو ہم گیون سچویشن کو ماڈل کرتے ہیں ماڈل کس بیسس پہ کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ اینٹی نظر آتی ہے کہ یہ entity Shafiq entity delivering a lecture bank میں جاتے ہیں کسٹمر از این اینٹی آپ چیک لکھتے ہیں وہ اینٹی ہے ٹینڈر جو آدمی جو شخص بیٹھا ہوا ہے ونڈوز کی اس طرف جو کہ آپ کو سروس دے رہا ہے دس از این اینٹی سو ہم اینٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پھر ان کے بیچ میں ان کا جو انٹریکشن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس اینٹی کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں تو ہم اینٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کی آپس میں انٹریکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں آبجیکٹ ماڈلنگ یہی کرتی ہے کہ وہ جو اینٹیز ہیں انہیں وہ آبجیکٹ کہتے یہ آبجیکٹ ہیں اور یہ آبجیکٹ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم جو ہے وہ جب آپ ماڈلنگ کرتے ہیں پرابلم سچویشن کی تو وہ آپ کو جو ماڈلنگ جو ہے that is much closer to the real life as compare to modelling in a procedural programming procedural programming جو آپ سی کے ساتھ کرتے ہیں اس میں بیسیکلی آپ تلاش کرتے ہیں فنکشن کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے گرد آپ اپنا ماڈل بنا آبجیکٹ اویرڈ پیراڈائم میں آپ اینٹیز کو ماڈل کرتے ہیں اور پہلے اینٹی ماڈل کرتے ہیں پھر ان اینٹی کے آپس میں انٹریکشن کو ماڈل کرتے ہیں سو ماڈلنگ جو ہے وہ آبجیکٹ اویر پیراڈائم میں کہیں بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں the gap between the model and the real life is much narrower in object oriented paradigm as compare to procedural paradigm ہم کیونکہ ماڈل اچھا بنا سکیں گے اس وجہ سے ہم سافٹ ویئر بھی اچھے لکھ سکیں گے ریئل لائف میں جو اینٹیز ہیں ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں ایک تو آ, وہ ایز اے ہول آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے میں اینٹی ہوں آبجیکٹ میرے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں میرے کچھ ہاتھ ہیں آنکھیں ہیں سر ہے ٹانگیں ہیں باڈی ہے these are my attributes so ہم جو اس اینٹی کے اکراس جو آبجیکٹ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں ہم اس بناتے ہیں اس میں اس اینٹی کے یہ ایٹریبیوٹ رکھ لیتے ہیں نا میں کچھ انفارمیشن ہائڈ کر رہا ہوں میں کھاتا جب ہوں کوئی چیز سوالو جب کرتا ہوں اور وہ جا کے وہ اسیمولیٹ میری باڈی میں ہوتی ہے میرے اسٹمک میں جا کے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے وہ ساری انفارمیشن میں نے چھپا لی ہوئی ہے میں بولتا کیسے ہوں میں سوچتا کیسے ہوں میں نے یہ انفارمیشن آپ سے چھپا لی ہوئی ہے آپ سے میری انٹریکشن جو ہے یہ میرے ہاتھوں کی موومنٹ ہے یا جو کچھ میں بول رہا ہوں اب میں یہ بول رہا ہوں جو یہ آواز آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے اب آپ کو نہیں پتا کیونکہ یہ پروسیس سارا میں نے آپ سے چھپایا ہوا ہے this is called information hiding اب جب بھی آپ کے ذہن میں میرا کانسیپٹ آئے گا اس میں یہ میرے سارے ایٹریبیوٹس ہاتھ پاؤں وغیرہ شکل آئے گی اور میں جو ایکشن کرتا ہوں وہ بھی آپ کو میرے کانسپٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا میرا بولنا میرا ہاتھوں کو ہلانا these are all action in object oriented paradigm we say it is an encapsulation actions اور data they are encapsulated in an object information hiding میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں تیسری چیز ہے جو کہ آبجیکٹ کے کانسیپٹ سے ہے ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے ایز اے ٹیچر صرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے کچھ ایٹریبیوٹ ہیں اور میں آپ سے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے متعلق ہی بات کرتا ہوں اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کی اور میری انٹریکشن ہے اگر آپ کا ٹیچر کوئی ہے آپ کی یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ اس سے جا کے مل بھی سکتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس سے ایک ٹیچر کی حیثیت میں ہی آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن میری دوسری حیثیتیں بھی ہیں میں کسی کا بیٹا بھی ہوں میں اپنے والدین کے لیے ایکشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں میں پیرنٹ بھی ہوں وہاں پہ میرے پرسنالٹی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے میں ان سے ڈفرنٹ طریقے سے ایکٹ کرتا ہوں میں کسی کا دوست بھی ہوں ان کے ساتھ میری ڈیلنگ میری ایکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے so I am is a very complex entity لیکن جب میں آپ سے ڈیل کر رہا ہوں تو میں صرف ایک استاد کے ہی ریلیشن میں آپ سے ڈیل کر رہا ہوں سو so آپ جب مجھے دیکھتے ہو میرے تصور کو ذہن میں لاتے ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میری باقی ایکٹیویٹیز کو بھی ذہن میں رکھیں so you abstract out this perspective from my entire personality object paradigm میں بھی جب آپ ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کے صرف اسی حصے پر اپنی نظر رکھتے ہیں جس حصے سے آپ کا تعلق ہے باقی حصوں کو بھول جاتے ہیں اس طرح آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں ایک آبجیکٹ کریٹ کرنا ایبسٹریکشن کی پراپرٹی کی وجہ سے ایزی ہو جاتا ہے we abstract out only the information in which we are interested we concentrate our thoughts only on those aspects of the entity in which we are interested this is concept of abstraction پھر ہم نے کلاسز کا کانسپٹ دیکھا تھا ڈفرنٹ uh, ایک ہی طرح کے آبجیکٹ جو ہیں ہم انہیں لم سم کر کے ہم کہتے ہیں ایک کلاس ہے میں بھی پرسن ہوں آپ بھی پرسن ہیں اتنے سارے پرسن ہیں اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ ان سب کو ہم ایک پرسن کی کلاس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں سو so, شفیق ایک پرسن جو ہے وہ کلاس پرسن کا ایک انسٹینس uh, ہے آبجیکٹ ہے کافی سارے مین ہیں Shafiq is a man X Y Z is a man is a man so we are two instance of class man so that is the relationship between class and object in object oriented paradigm also اس کے بعد ہم آبجیکٹ اورینٹیشن میں انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے جو کہ پروسیجر لینگویجز میں بالکل بھی نہیں ہے inheritance mean it is a basic mechanism of reuse ہم نے کلاس آبجیکٹ بنائی ہوئی ہے اس سے ہم اس کی پراپرٹیز ایکشنز کو انہیریٹ کر کے ہم ایک اور کلاس اور ایک اور آبجیکٹ بنا سکتے ہیں ہیومن کا کانسیپٹ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو بیسیکلی اب ہیومن کے دو ہاتھ ہیں دو سر ہیں سوری ایک سر ہے اس کا دو آنکھیں ہیں منہ ہے اس کا دو ٹانگیں ہیں اس کی یہی ہمارے ہیومن میں آتا ہے then there are men and there are women ان میں بھی یہی چیزیں ہیں تھوڑی سی اور ایڈیشنل ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ مین کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں ویمن سے لیکن دو ٹانگیں دو بازو سر دو آنکھیں دو کان ایک ناک منہ یہ کامن چیزیں ہیں سو so, ہم ہیومن کی کلاس میں یہ ایٹریبیوٹ رکھ سکتے ہیں ہیومن واک کرتے ہیں دونوں مین اور ویمن واک کرتے ہیں ہیومن ٹاک کرتے ہیں مین اور ویمن ٹاک کرتے ہیں ہیومن ایٹ مین اور ویمن ایٹ کرتی ہیں یہ ان کے کچھ ایکشن بھی ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ ہیومن سے ریلیٹڈ ہیں تو اگر یہ چیزیں ہم ہیومن کی کلاس میں ڈال دیں اور مین اور ویمن کی دو کلاسز کو کہیں کہ آپ ان سے انہیریٹ کر لیں یہ چیزیں تو مین اور ویمن کی کلاسز جو ہیں وہ لیس کمپلیکس ہو جائیں گی because they are inheriting the attributes as well as the action from their parent class so یہ انہیریٹنس کا میکنیزم جو ہے یہ آبجیکٹ اوریئنٹڈ پروگرامنگ میں بہت یوز ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ری یوز کے لیے لیکن ماڈلنگ میں بھی آبجیکٹ ماڈلنگ میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے ماڈل کو سمپلیفائی کرنے کے لیے نارملی ہم آبجیکٹ اویرڈ پیراڈائم میں انہیریٹنس کے ریلیشن شپ کو یوز کرتے ہیں جبکہ دو اینٹیز میں از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ ہو مین اور man is a human woman is a human اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہو تو ہم ماڈلنگ میں انہیریٹنس کو یوز کر لیتے ہیں انہیریٹنس تین سچویشن میں یوز کی جاتی ہے جنرلائزیشن آپ نے ماڈلنگ کرتے وقت دیکھا کہ یہ یہ یہ یہ اینٹی ہیں ان میں یہ چیزیں کامن ہیں اور کامن چیزوں کو نکال کے آپ نے ایک بیس کلاس میں لے گئے اور یہ آپ نے جنرلائزیشن کر دی سو دس کلاس جس میں یہ کامن چیزیں آ گئی ہیں از اے جنرل کلاس اور باقی جو کلاسز ہیں وہ کچھ اسپیسیفک کلاسز ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گیون کلاس موجود ہے اور آپ اس سے کچھ سب ٹائپ بنا لیتے ہیں سب ٹائپ مین کہ یہ سب دوسری کلاس جو ہے یہ اپنی بیس کلاس سے کوڈ میں کمپیٹیبل ہے جہاں پہ بیس کلاس یوز کی جا سکتی ہے وہاں پہ یہ ڈرائیو کلاس بھی یوز کی جا سکتی ہے جہاں پہ ہیومن یوز کیا جا سکتا ہے وہاں پہ مین یوز کیے جا سکتے ہیں کیونکہ مین وہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو ہیومن کر رہے ہیں تیسری سچویشن اسپیشلائزیشن کی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنی بیس کلاس میں کچھ فنکشنلٹی ایسی ڈال دی جو کہ اسپیسیفک ٹو دس ہے لیکن وہ اس میں نہیں ہے یا اگر اس میں بھی موجود ہے تو اس کا کوئی ڈفرنٹ ورژن یہاں پہ موجود ہے سو اگر ہم اسپیشلائزیشن کریں تو this mean the derived class is not compatible اور incompatible with the base class so جہاں پہ ہم بیس کلاس کا آبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ یوز نہیں ہوگا اگر ایسی سچویشن ہو تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیس کلاس کو اسپیشلائز کیا ہے اس کے بعد ہم نے ایبسٹریکٹ کلاس کا کانسپٹ دیکھا تھا اور ابھی میں اس کو آپ کو ایگزامپل دے بھی گیا ہوں ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہم چاہیں گے ایبسٹریکٹ کلاس بنے جیسے ہیومن ہے وی آر مین اور ویمین مین اور ویمین کی انسٹینس آپ کو نظر آتے ہیں human is an abstract concept so abstract concept سے ریلیٹڈ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی ایکچوئل کنکریٹ چیز ہے تو ایبسٹریکٹ کانسپٹ سے ریلیٹڈ ہم چاہیں گے ایبسٹریکٹ کلاسز تاکہ ان سے آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہ ہو سکے بہادری ایک کانسیپٹ ہے میں بہادر ہوں بہادری کا کوئی چیز آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گی بہادری کی کوئی اینٹی نظر نہیں آئے گی تو اگر اس قسم کے کانسیپٹس ہوں جن کی آپ کو کنکریٹ اینٹی نظر نہ آ رہی ہو تو ہم انہیں ایبسٹریکٹ کلاسز کہہ دیتے ہیں اور جن کی کنکریٹ اینٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ہم انہیں کنکریٹ کلاسز کہہ دیتے ہیں ملٹیپل انہیریٹنس کا کانسپٹ دیکھا تھا جو پیچھے انہیریٹنس دیکھی تھی ایک کلاس سے دوسری کلاس انہیریٹ کر رہی ہے اگر ہمارے پاس ایسی سچویشن ہے کہ ہمارے پاس جو گیون کلاسز ہیں مور دین ون کلاسز کی ایٹریبیوٹس اور ان کی فنکشنلٹی مل کے ایک کلاس بنتی ہے تو ہم ملٹیپل انہیریٹنس کر سکتے ہیں جیسے کہ آ, وہ جل پری کا کانسیپٹ تھا یا ایمفیبیس ویکل کا کانسیپٹ تھا کہ ایمفیبیس ویکل ایک ایسا وہیکل ہے جو کہ پانی میں بھی چل سکتا ہے اور جو کہ آ, زمین پہ خشکی پہ بھی چل سکتا ہے تو ہمارے پاس اگر دو کلاسز ہیں واٹر وہیکل کی اور ایک لینڈ ویکل کی اس ایمفیبیس وہیکل میں ان دونوں کی پراپرٹیز موجود ہیں تو ہم ان دونوں سے انہیریٹ کریں گے اس کے کچھ اپنے ایشوز تھے ایمبیگوٹی کے اور ڈائمنڈ پرابلم کے وہ ہم نے دیکھے تھے لیکن وہ ڈیٹیل میں ہے یہ تو کلاسز کے درمیان ریلیشن شپ آ گئی اب آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ ہے ایک آبجیکٹ نے اگر کام کرنا ہے تو اس نے دوسرے آبجیکٹ سے ہی کہنا ہے کوئی کام کرے ان کو ہم ایسوسن کہتے تھے سمپل ایسوسیشن ہو سکتی ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں تو we are associated with each other میں آپ سے کوئی کام کرنے کو کہتا ہوں کوئی سروس پرووائڈ کرنے کو کہتا ہوں دس از این ایسوسیشن دوسری ریلیشن شپ ہو سکتی ہے کمپوزیشن کی which is a part whole part relationship میں آئی ایم اے ہول اور میرے پارٹ جو ہیں وہ یہ میرے بازو ہیں میرا سر ہے میری آنکھیں ہیں میری ٹانگیں ہیں لیکن composition is a strong relationship اور وہ یہ ہے کہ اگر ہول کا آبجیکٹ جو ہے وہ پارٹ آبجیکٹ کے لائف ٹائم کو گورن کر رہا ہو تو وہ از اے کمپوزیشن جب میں پیدا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ ان ساری چیزوں کو لائف مل جاتی ہے میرے بازو کو میرے ٹانگوں کو میرے سر کو میری آنکھوں کو اور جب میں ڈائی کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں آپ نے کسی مردے کے کو ہاتھ ہلاتے لیکچر ڈلیور کرتے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ میں ہول جب ڈائی کر گیا میرے سارے پارٹ ڈائی کر گئے this is composition aggregation is again whole part لیکن اس میں ویک ریلیشن شپ ہے ہول میں اور پارٹ میں اگر ہول پارٹ کے لائف ٹائم کو گورن نہیں کر رہا تو یہ ایگریگیشن ہے جیسے یہ کمرہ ہے کمرے میں یہ سیٹ لگا ہوا ہے یہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں ٹیبل پڑا ہوا ہے یہ بیڈ پڑے ہوتے ہیں اب آپ اس بیڈ کو اٹھا کے کمرے سے باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ کمرہ جو ہے یہ گر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ کمرے کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ کرسیاں ٹیبل اور بیڈ بھی ختم ہو جائیں اور جب کمرہ بنا تھا تو کمرے کے بنتے کے ساتھ ہی اس کے بیچ میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی کمرہ بنا تھا بعد میں آپ نے ایک کرسی ڈالی دوسری کرسی لے پھر آپ نے کہا جی میں مجھے اور فرنیچر چاہیے میں ٹیبل بھی ڈال دیتا ہوں سو یہ ہول پارٹ تو ہیں لیکن whole is not governing time of its parts then it is a weaker whole part relationship and it is called aggregation lastly poly polymorphism is a relation is a technique by which a same message can result different behaviours ہم ایک میں نے ایک کام کروانا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے سو میسج میری ورڈنگ سیم رہتی ہے لیکن ڈپینڈنگ اپون کہ اس کو کون سنتا ہے کلاس میں سے جواب کچھ اور ہی آ جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے کچھ اور جواب دیتا ہے دوسرا دیتا ہے کچھ اور جواب دیتا ہے دس از پولیمارفیزم اور نارملی یہ پولیمارفیزم جو ہے یہ کلاس ہائرارکیز میں ایکٹ کرتی ہے وی سینڈ اے میسج اور a function call to the base class and depending upon کہ کس کنکریٹ کلاس میں نیچے والی کلاس میں ہائر کے نیچے والی کلاس میں نے اس میسج کو کیپچر کیا ہے جو آپ ڈفرنٹ آ جائے پولی مین مینی مارفیزم مین ڈفرنٹ وہ لائف لیتا ہے تو ایک ہی میسج ڈفرنٹ بہیویئر ڈپیکٹ کر سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ کس کلاس کو یا کس آبجیکٹ نے اس میسج کو کیپچر کیا یہ کانسپٹ تھے جو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم سے ریلیٹڈ تھے اس کے بعد ہم سی پلس پلس میں چلے گئے کہ سی پلس پلس ان کانسیپٹس کو کیسے امپلیمنٹ کرتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ سی پلس پلس کے کلاس کا میکنزم جو ہے یہ آبجیکٹ اور کلاسز کے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے اس کے ڈیٹا ممبر اور ممبر فنکشن ہوتے ہیں ڈیٹا ممبرس ایٹریبیوٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ممبر فنکشن ایکشنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پھر اس میں ایکسس اسپیسیفائرس تھے کہ کون کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو کہ outside the class accessible ہے کون سی ایکسیسیبل نہیں ہے انفارمیشن ہائڈنگ کے لیے یہ ایکسیس اسپیسیفائر یوز ہوتے ہیں کلاس اور آبجیکٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ سی پلس پلس کی کلاس کا جو ویریبل ہے وہ ایک آبجیکٹ کہلاتا ہے کلاسز میں کنسٹرکٹرز ہوتے ہیں جب آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہو تو کسی ویلڈ اسٹیٹ میں ہو اسی طرح ڈسٹرکٹر کا کانسیپٹ ہے جب آبجیکٹ ڈسٹرائے ہو تو اگر کوئی کلین اپ ریکوائرڈ ہے تو ڈسٹرکٹر کے ذریعے کلین اپ کیا جا سکتا ہے ڈس پوائنٹر کا کانسپٹ تھا پھر کانسٹینٹ آبجیکٹس تھے اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کا کانسپٹ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلاس میں کسی ڈیٹا ممبر کی صرف ایک ہی کاپی موجود ہو تو ہم اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کا کانسیپٹ یوز کرتے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کلاس وائڈ ویریبل ہے same as the concept with static member function member function جو کہ جی، کلاس سے جن کا ریلیشن شپ ہے آبجیکٹ سے جن کا ریلیشن شپ نہیں ہے اسٹیٹک ڈیٹا ممبر اور اسٹیٹک ممبر فنکشن کو ہم کلاس کے نام سے بھی کال کر سکتے ہیں جبکہ نارمل ڈیٹا ممبرز اور نارمل ممبر فنکشن جو ہیں وہ صرف آبجیکٹ کے ریلیشن سے ہی ایکسس کیے جا سکتے ہیں پھر ہم نے فرینڈ کلاسز اور فرینڈ فنکشنز کا کانسیپٹ دیکھا تھا سی پلس پلس میں ایسی کلاسز اور ایسے فنکشن جو کہ کسی دوسرے کلاس کے ہڈن پارٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں وہ فرینڈ کلاسز اور فرینڈ فنکشن کہلاتے ہیں پھر سی پلس پلس نے جو امپورٹنٹ کانسیپٹ دیا تھا آ, آ, وہ آپریشن آپریٹر اوور لوڈنگ کا ہے کہ ہم اپنی کلاسز کے لیے نارمل آپریٹر جو ہیں ان کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں جیسے بائنڈری پلس کا آپریٹر ہے وہ ہمیں پتا ہے فور پلس فائیو کیسے کرنا ہے لیکن اگر ہم نے کمپلیکس نمبر کے لیے کلاس لکھی ہے تو کمپلیکس نمبر کو بھی ہم چاہیں گے ایک کمپلیکس نمبر پلس دوسرا کمپلیکس نمبر تو ہم اس بائنری آپریٹر پلس کو اوور لوڈ کر لیں گے کہ وہ کمپلیکس نمبر کے لیے بھی صحیح آپریشن دینا شروع کر دیں پھر ہم نے سی پلس پلس کے انہیریٹنس میکنیزم کو دیکھا تھا کہ کلاس کے نیم کے بعد کولن ڈال کے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کلاس سے یہ ڈرائیو کر رہی ہے تین طرح کی انہیریٹنس ہے سی پلس پلس میں پبلک پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ پبلک انہیریٹنس ہم یوز کرتے ہیں is a kind of relationship کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مین از اے ہیومن یہاں پہ پبلک انہیریٹنس یوز کرتے ہیں پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہم یوز کرتے ہیں if we C one class is implemented in terms of اندر اس کے بعد پولیمارفیزم میں آئے تھے پولیمارفیزم میں ہم نے اسٹیٹک ٹائپ اور ڈائنامک ٹائپ کا کانسیپٹ کو دیکھا تھا ڈائنامک ٹائپ کی بیسس کے اوپر سی پلس پلس کا پولیمارفزم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے پولیمارفک بہیویئر اگر فنکشنز میں چاہیے تو ان فنکشنز کو ضرور ہمیں ورچوئل فنکشن ڈکلیئر کرنا چاہیے اور اگر ہم آ, کہیں پہ بھی پولیمارفک ریلیشن شپ یوز کر رہے ہیں تو ہمیں بیس کلاس کے ڈسٹرکٹر کو ضرور ورچوئل ڈسٹرکٹر کے طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے ورنہ میموری لیک ہونے کا آ, آ, خدشہ ہوتا ہے اسی میں ہم نے ورچوئل ٹیبل کا کانسیپٹ دیکھا تھا کہ کیسے ورچوئل ٹیبل کے ذریعے سی پلس پلس پولیموفیزم کو امپلیمنٹ کرتی ہے سیکنڈ لاسٹ ٹاپک جو ہم نے کور کیا تھا اس کورس میں وہ جنیرک پروگرامنگ کا تھا کہ کیسے سی پلس پلس نے ٹیمپلیٹ کی فیسلٹیز دی ہے کہ ہم فنکشن ٹیمپلیٹ بھی لکھتے ہیں اور ہم ٹیمپلیٹ کلاسز بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کا بینیفٹ ہم نے یہ دیکھا تھا ایک تو ہمارے الگوریدم اور ہمارے ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ ٹائپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر سے میری مراد کلاسز ہے ہم نے ویکٹر کا کی ایک کلاس لکھی ہے اب ہم ویکٹر آف انٹیریئر بھی ہو سکتا ہے ویکٹر آف کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ٹیمپلیٹ یوز کریں تو ایک دفعہ ہم کوڈ لکھ دیں گے تو چاہے اب ہم ویکٹر آف انٹ بنا لیں ویکٹر آف کمپلیکس بنا لیں ویکٹر آف کریکٹر بنا لیں ہمیں بار بار کوڈنگ نہیں کرنی پڑے گی اور فنکشن ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ ہمیں ٹائپ انڈیپینڈنس سے زیادہ ایک اور چیز دیتے ہیں کہ ہم جنیرک الگوریدم لکھ سکتے ہیں ایسے الگوریدم جو ٹائپ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں اور underlying data structure independent بھی ہو یعنی الگوریدم کو پتہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ڈیٹا مجھے پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور اگر ڈیٹا جو ہے وہ ایگریگیٹ ڈیٹا ٹائپ ہے تو کیا پیچھے ایرے یوز کی گئی ہے یا سیٹ کا کنٹینر یوز کیا گیا ہے یا ویکٹر کا کنٹینر یوز کیا گیا ہے اس کی بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو that is what we called generic program اس میں ہم نے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری بھی دیکھی تھی اس کے تین مین کمپونیٹس تھے کنٹینرس جیسے سیٹ ہو گیا ویکٹر ہو گیا اٹریٹر از اے میکنیزم جس کے ذریعے ہم ان کنٹینر کے کو ٹریورس کر سکتے ہیں from one element to the last from first element to the last element اور وائسا ورسا اور جنیرک ایلگوریتمس ہم نے دیکھے تھے کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے سیونٹی پلس دیے ہیں for example how many elements are there there in count the number of elements which have this property اس قسم کے algorithm generic algorithm standard template library میں دیے تھے اور لاسٹلی ہم نے سیف یا ریلائبل پروگرام لکھنے کے لیے ایرر ہینڈلنگ ٹیکنیکس دیکھی تھیں اور اسپیسیفکلی ہم نے سی پلس پلس نے جو ایکسپشن ہینڈلنگ کی ٹیکنیک دی تھی وہ دیکھی تھی اس میں جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں what is object orientation object paradigm that is very important object ہے کیا ہم سچویشن میں سے گیون پرابلم ڈومین میں سے آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں انفارمیشن ہائڈنگ کا کیا پرنسپل ہے ایبسٹریکشن کا کیا پرنسپل ہے انکیپسولیشن کا کیا پرنسپل ہے انہیریٹنس کیا ہے کیا ہے these are the concept which you must get out of this course یہ آپ کو ضرور آنے چاہیے بیسک کانسپٹ کیا ہیں سی پلس پلس امپلیمنٹ کیسے کرتی ہے this is a good tool to have لیکن اگر اس کا سینٹیکس نہ بھی یاد رہے بھی آپ کتاب میں سے جلدی سی ریڈیلی وہ سنٹیکس دیکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کو کانسیپٹ کا ہی نہیں پتا تو پھر سنٹیکس آپ کو کچھ بتا نہیں سکے گا کوئی ویلو ایڈ نہیں کر سکے گا سو so, میرے نزدیک یہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے یا آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کے کانسیپٹ جو ہیں object class information hiding abstraction encapsulation inheritance polymorphism composition association اگر یہ آپ کو آتی ہیں تو you have learned the most from this course syntax C plus plus کا نہیں آتا آپ کتاب میں سے دیکھ سکتے لیکن یہ چیزیں ضرور آنی چاہیے ٹیمپلیٹ اور ایکسپشن ہینڈلنگ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگین پروگرامنگ لینگویجز میں یہ نئی چیزیں آئیں اور اگر آپ ان کے کانسیپٹ کو بھی زین میں رکھ سکو تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا this will be an add plus اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کورس سے جو آپ کی توقعات تھیں وہ بھی پوری ہوئی ہوں گی اور جو میں آپ سے اب چاہ رہا ہوں آخر میں کہ یہ چند کانسیپٹس ہیں ان کو ضرور آپ اس کورس سے سیکھ لیجئے سی پلس پلس کا سینٹیکس آپ کو یاد رہتا ہے یا نہیں یاد رہتا کوئی فرق نہیں پڑتا تو آئی ہوپ کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اترا ہوں اور آپ میری توقعات پہ پورے اتریے ان چند کانسیپٹس کو ذہن نشین کر کے سمجھ کے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بیسٹ آف لک